حضرت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے بارے میں فرمایا اگر ہوتی تو گھوڑے عورت یا گھر میں ہوتی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چورانوے